ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں امت کو اسلوب سکھایا آقا نے جو جینے کا اس اسلوب پہ رنگ چڑھایا اپنے خون پسینے کا امت کو اسلوب سکھایا آقا نے جو جینے کا اس اسلوب پہ رنگ چڑھایا اپنے خون پسینے کا اپنے خون پسینے کا کہنے سے پھر کیوں شرمائیں ہم سب طالبان ہیں ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں یا الحق وضاح الباطل فرمایا قرآن نے یہ ہے رب کی سنت اس پر عمل کیا افغان نے یا الحق وضاح الباطل فرمایا قرآن نے یہ ہے رب کی سنت اس پر عمل کیا افغان نے عمل کیا افغان نے کیوں نہ طوفان سے ٹکرائے ہم سب طالبان ہیں ان جیسا بن کر دکھلائے ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائے ہم سب طالبان ہیں تو کہ غلامی اپنے گلے میں پیارے آقا مدنی کا درس عمل دیتا ہے ہمیں احزاب فاقا مدنی کا تو کہ غلامی اپنے گلے میں پیارے آقا مدنی کا درس عمل دیتا ہے ہمیں میں فاقا مدنی کا میں فاقا مدنی کا کیسر و کسرا کو بتلائیں ہم سب طالبان ہیں ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ جنگل کی تہذیب و تمدن کو مسمار کریں مظلوموں کی داد رسی اور ظالم پہ یلغار کریں آؤ جنگل کی تہذیب و تمدن کو مسمار کریں مظلوموں کی داد رسی اور ظالم پہ یلغار کریں ظالم پہ یلغار کریں امن و اخوت کو پھیلائیں ہم سب طالبان ہیں ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں جانوروں نے جنگل میں بھی ایسا نہ اقدام کیا چھیاسی برس کی قید کسن پہ نازک کو انعام دیا جانوروں نے جنگل میں بھی ایسا نا اقدام کیا چھیاسی برس کی قید کسن پہ نازک کو انعام دیا نازک کو انعام دیا رڈلی کو مریم جو بنائیں ہم وہ طالبان ہیں ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں رشیا امریکہ برطانیہ نیٹو کو پامال کیا مسلم اما فخر سے جومی کفر نرنج ملال کیا رشیا امریکہ برطانیہ نیٹو کو پامال کیا مسلم اما فخر سے جومی کفر و ملال کیا کفر نرنج ملال کیا طوفانوں سے کیوں گھبرائیں ہم سب طالبان ہیں ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں دنیا ہے جاگیر اسے تصغیر اگر تو کرنا ہے طالب رہنا علم کا اور تحقیق میں روز مچلنا ہے دنیا ہے جاگیر اسے تسخیر اگر تو کرنا ہے طالب رہنا علم کا اور تحقیق میں روز مچلنا ہے تحقیق میں روز مچلنا ہے امت کو ذلت سے بچائیں ہم سب طالبان ہیں ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں آؤ ان کا ہاتھ بٹائیں جو امت کا مان ہے ان جیسا بن کر دکھلائیں ہم سب طالبان ہیں